بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر جہاں تھے سات سو کرسی نشین فتنہ گر یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر تھا ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر کہ نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر خریدا مختصر زر پر ارے جہاں ہو ذکر بدتوار وہ ممبر کب ہے لکڑیوں کا ہے وہ امبار وہ ممبر کب ہے کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت دے یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے یہ کیا کہے گا لرستہ ہے جو نقاہت سے سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی امام آئے کہ ممبر پہ ذوالفقار آئی یا یا یا حسین حسین حسین جس کا ممبر تھا وہی پر سر ممبر آیا وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا لپشا صورت قرآن وہ ہے در آیا جب وہ خاموش زباں پر سر دربار چلی جب وہ خاموش زباں پر سر دربار چلی کربلا میں نہ چلی تھی جو وہ تلوار چلی انا ابن مکہ کہا بسم اللہ لائق حمد و ہے تو وہی ایک خدا جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرا جو نہیں جانتا وہ سن لیتا میرا ابن چھ خوبیاں بخشی بخدا علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا ہے سماحت و فساحت و شجاعت ورثہ کم نہ تھی خوبیاں چھ جو کہ یہ عزت کے لیے کم نہ تھی خوبیاں چھ جو کہ یہ عزت کے لیے صفت ساتھ ملی اور فضیلت کے لیے انا ابن مقامنا انا ابن زمزم و صفا ہمیں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے کوئی حمزہ تو کوئی جعفر تیار ہوئے ہم ہی حیدر ہوئے ابا سے علمدار ہوئے ہم کو میں رسالت بھی ملی رسالت بھی ملی ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی انا ابن ابن زمزم و زمین جس کا رہا تھا لاشا جس کے سجدے کے سبب خاک بنی خاک شفا خاک اور خون میں ڈوبا تھا ماما جس کا خاک اور خون میں ڈوبا تھا ماما جس کا سما تلے روندا گیا لاشا جس کا اتنا کہہ دے جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اترے کے نیزا سے لئی ان کی ردائیں لوٹے تم نے خیمے نہیں اللہ اللہ کا گھر خواب کیا تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خواب کیا کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چاک کیا انا ابن مقامنا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ جس کے پردے کے لیے آ آتے تک ہیر آئے سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے ہے فی روح محمد سے نہ تم شرمائے ہم نے پابندے رسن ہو کے تجھے مارا ہے ہم نے پابندے رسن ہو کے تجھے مارا ہے ابن مر جانا تو جیتا تو نہیں ہارا ہے انا ابن مکامنا انا ابن زمزم و صفا جب کھل گئی سادات محمد ہے یہاں رو دیے جفا ابھرا بغاوت کا سما اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم ازاں سات افراد جو یک ازا دینے لگے حق میں سجاد کے درباری بیان دینے لگے انا ابن مقام ابن زمزم و صفا انا ابن عربی و فاطمہ جب موت سن نے کیا کلمہ تکبیر ادا بولے سجاد بزرگی ہے اسی کو زیبا جیسے ہی نام محمد کا موزن نے لیا مڑ کے حاکم سے کہا تیرے ارادے بد ہیں مڑ کے حاکم سے کہا تیرے ارادے بد ہیں یہ محمد ہے تمہارا کہ ہمارے جد ہیں انا ابن مقام انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ دے کر تھے اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر ڈال اس پوک پہ زنجیر پہ ایک بار نظر زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے انا ابن مقام انا ابن زمزم و صفا انا تو تو کہتا ہے کہ ہے پیام بھر نہ وہی آئی نہ قرآن اترا پھر ازانے بھی تو دربار میں ہے دلواتا لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب ابن مکہ علینا انا ابن زمزم و صفا انا ابن عرقی و فاتحہ شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جیت گئے یک بیک فتح مبی سب کو نظر آنے لگی یک بیک سید سجا صدا چھانے لگی مرحبا سید سجا صدا چھانے لگی بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی دیکھیے تخت ستم گار یہ عزت دیکھی پھر گیا تجھ سے یہ دربار یہ عزت دیکھی جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے عزت اس کی ہے اللہ جسے عزت دے اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا مرحبا اے میرے سجاد غریب زہرا موجزہ سرور و ریحان فلک نے دیکھا کہ خطبہ زینب و سجاد نے وہ کام کیا حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا